حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت کے بارے میں اشارہ فرما رہا ہے اور شاید اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے بارے میں کوئی قطعی حکم نازل کر دے جس کے پاس اس شراب میں سے کچھ موجود ہے وہ اسے بیچ دے اور اسے فائدہ اٹھا لے پھر ہم نے تھوڑا ہی عرصہ اس عالم میں گزارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً شراب کو حرام کر دیا ہے جس شخص تک یہ آئے پہنچے اور اس کے پاس اس شراب میں سے کچھ حصہ باقی ہے تو نہ وہ اسے پیے اور نہ فروخت کرے کہا لوگوں کے پاس جو بھی شراب تھی وہ اسے لے کر مدینے کے راستے میں نکل آئے اور اسے بہا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تینتالیس